حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نس کے دلائل ذکر کرتے ہوئے یہ آیات پڑھیں ما ننسخ من آیتن یہاں سے لے کر او مثلیہ یہاں تک یعنی جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں ہم اسے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی اور فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَا یہاں سے لے کر بِمَا يُنَزِّلْ یہاں تک یعنی جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی اتاری ہوئی آیات کو خوب جانتا ہے اور فرمایا یمح اللہ ما یشا یہاں سے لے کر ام الکتاب یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اصل کتاب ہے قرآن مجید میں سب سے پہلے قبلہ منسوخ ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَا سَتَقُرُو یعنی طلاق شدہ عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو نیا نکاح کرنے سے روک رکھیں پھر فرمایا یہاں یہاں سے لے کر اشہر تک وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اس آیت کے ذریعے سے پہلی آیت میں سے کچھ حصہ منسوخ کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مت القن نمی قبل یہاں سے لے کر تعتدونها یہاں تک اگر تم عورتوں کو جمع سے پہلے طلاق دو تو ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو انتیس